اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ہر کس کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو